الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس اللہ للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه به أولئك سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله قل من رب السماوات ورض اے نبی فرما دیجیے کہ کون ہے رب آسمان اور زمین کا تو پھر فرمائیں کہ اللہ ہی ہے زمین و آسمان کا رب کل فرما افت تخص تم دونوں ہی اولیا کیا تم نے اللہ کے ساتھ اللہ کے شریکوں کو ٹھہرا رکھا ہے جو نئی مالک لے انف ذرم ولا نفع اپنے آپ کو بھی نفع نقصان کے وہ مالک نہیں ہے فرما دیجئے حل یس طول احماول کیا نبینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں ام حل تستویز ظلمات نور کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے ام للہ شرکا یا انہوں نے اللہ کے لیے جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے پھر ان کی پیدائش اور اللہ کی پیدائش خلط ملط ہو گئی ان پر فرما دیجیے ہرگز نہیں اللہ ہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور وہ اکیلا زبردست ہے انزل من السماء ماء فسالت اللہ پاک نازل کرتا ہے آسمانوں سے پانی پھر اس سے بھر جاتے ہیں سارے وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق پھر اس سیلابی پانی کے اوپر خس و خاشات اور جھاگ جمع ہو جاتی ہے وہ مما یو علیہ فنار ربتگا خلیطن اومتا ان زبد و مثلو اور اسی طرح وہ کچھ تم زیورات بناتے ہوئے جو آگ جلاتے ہو یا برتن بناتے ہوئے آگ جلاتے ہو تو اس کے اوپر بھی اسی طرح جھاگ جمع ہو جاتی ہے غزال یضرب اللہ الحق والباطل ایسی اللہ پاک حق اور باطل کی مثالیں دیتے ہیں کہ بہرحال جو جھاگ ہے فیض حب و جفا وہ خشک ہو کے ختم ہو جاتی ہے وہ اماں مین فناس فیم کو اللہ اور وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے حق و باطل کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات کو مانا ان کے لیے بھلائی ہے اور جنہوں نے بات کو نہیں مانا آخرت میں اپنی جان چھڑانے کے لیے روئے زمین کے بھرا ہوا مال و دولت بھی ان کے پاس ہو تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اولائک لہم سوء الحساب یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے وہ جہنم اور ان کا ٹکانہ جہنم ہے وہ بسل محاد اور یہ بہت برا ٹکانہ ہے کل کے سبق کے آخر میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ ہی کو پکارنا ہے اللہ کے علاوہ جن کو لوگ پکارتے ہیں مثلا وغیرہ وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص ہاتھ لمبے کر لے اور کہے کہ لے اب لوگ کہ اس کے منہ میں پانی آ جائے اس کے پانی تو کہیں دور ہے منہ میں پانی ہے اس طریقے سے کرنے سے وما ہو بے بالغی اس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا پانی کے لیے تو جو تدبیر ہیں اسباب ہیں اس طرح اختیار گے مثال یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو شخص قبروں کو بتوں کو درختوں کو پتھروں کو یوں پکارتے ہیں تو کچھ فائدہ نہیں ہے ایسی اپنا وقت ضائع کرنا ہے اپنے آپ کو تھکانا ہے چیخنا ہے تو اور مزید گناہ اپنے لیے کمانا ہے شرک کر کے جیسے ایک بندہ اپنے گھر بیٹھ کے پکارتا رہے کہ میرے منہ میں پانی آ جائے تو پانی تو نہیں آئے گا ایسی قبروں یا ان پتھروں کو پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں دعا کا اللہ فی زلال صرف فائدہ نہیں بلکہ اس پکارنے میں گمراہی ہے شرک ہے اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے اور پھر عذاب ہوگا اگلی میں فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے سب چیزیں سجدہ کرتی ہیں منف سماوات و لفظ کوئی خوشی سے سجدہ کرتی ہیں تو کوئی مجبوراً خوشی سے مراد جیسے فرشتے ہیں یا سچے اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی ان کی ساری عبادت خوشی سے کر رہے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مجبوراً جیسے منافق وغیرہ وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مجبوراً جھک رہے ہیں وغیرہ تمام کائنات اللہ کے سامنے جو انسانوں کے علاوہ مکلف مخلوق کے جو علاوہ کائنات ہے وہ بھی ساری اللہ کی دار ہے حتیٰ کہ مثال دی کہ جیسے یہ سائے ہیں آپ کو بظاہر یہ بڑھتے گھٹتے درختوں کے سائے نظر آتے ہیں حقیقت میں یہ بھی اللہ کے حکم کے اتباع میں ہیں اور وہ سجدے کی حالت میں ہیں آج کے سبق میں بھی توحید کے متعلق بات ہے فرمایا کل مرب السماوات قل اللہ قل فتخذتم من اللہ اولیاء لا یملکون لکونفسم نفہم ولا ذرہ کہ اللہ ہی رب ہے آسمان اور زمین کا اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی اللہ سمجھا ہوا ہے معبود سمجھا ہوا ہے مشکل کشا سمجھا ہوا ہے وہ ذرا غور و فکر کریں کہ لا یملکون فسم نف ولا ذرہ کہ یہ جو معبودہ نے باطلہ لوگوں نے بنائے مشکل کشا جن کو سمجھا ہے کہ لوگوں کو کیا فائدہ گے یہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے لا یملکون علی انفسہم نفم ولا سلام اپنے آپ کو بھی بتوں کو اگر آگے پیچھے ہٹانا ہو تو وہ خود نہیں چل سکتے یہ لوگ خود ہٹاتے تھے نہلاتے تھے سلانہ ایک پروگرام بناتے تھے صفائی ستھرائی کا ان کے اوپر کوئی مکھیاں وغیرہ بیٹھتی ہیں تو وہ بھی یہ لوگ جو عبادت گزار ہیں یہ ہٹاتے ہیں تو یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تو اس سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو میرے لیے وہ کیا کرے گا پھر بے جان چیزیں ہیں پھر قرآن مجید یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اُلحل جس البسی جیسے دنیاوی لحاظ سے ایک نابینا اور ایک بصیرت والا نگاہ والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ بینا ہے مواحد ہے اور جو اللہ کو نہیں ماننے والا وہ نابینا ہے وہ مشرق ہے تو مشرق اور مواحد برابر نہیں جیسے نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے ایسے مشرق اور مواحد بھی برابر نہیں ہو سکتے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دل اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ ان کی مثال زندوں کی ہے اور جو کما حق کا وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ مردے ہیں یہاں بھی اسی طرح کی مثال دی ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں جو سمجھ چکے ہیں شریعت کو وہ بینا ہے اور جنہوں نے نہیں سمجھا وہ نہ ام حل و نور کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے ظہری طور پر کہ ایک اندھیرا ہے اور ایک روشنی ہے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہے ایسے ہی توحید اور رسالت کی باتیں یہ نور ہے اور باقی جتنے فرقہ ازالہ کی جتنی قسمیں ہیں یہ سب تاریکیاں ہیں تو جیسے تاریکیاں اور روشنی برابر نہیں ایسی ہی توحید کی باتیں اور شرک یہ دونوں برابر نہیں امجاد اللہ شرکا یہ کیوں ان بتوں کو یا ان معبودوں کو پکارتے ہیں کیا انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے تو اللہ نے بھی کچھ پیدا کیا ہے پھر وہ اللہ کی مخلوق پیدا کی ہوئی اور ان بتوں کی بھی مخلوق پیدا کی ہوئی دونوں مل جل گئے ہیں خلط ملت ہو گئے آپس میں دونوں دردیں ہیں نا نہیں پتہ چلتا وہ ادھر ٹچ ہو گئے وہ ادھر ٹچ ہو گئے کون قادری صاحب کے ہیں کون ان کے ہیں کیا ان معبودان نے نے بھی کچھ پیدا کیا ہے اور اللہ نے تو پیدا کیا ہی ہے پھر دونوں کی مخلوقیں آپس میں خلط ملت ہو گئی ہیں اب یہ فرق نہیں محسوس کر رہے کہ ہمارے معبودوں نے کون سے پیدا کیے ہیں اور اللہ نے کون سے پیدا کیے ہیں تو اس لیے پھر یہ معبودوں کو بھی سجدہ کرنے لگ گئے اور اللہ کے سامنے بھی جھکنے لگ گئے کا ہرگز ایسی بات نہیں فتح الخلق علیہم قل اللہ خالق کل الواحد فرما دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ اکیلا ہے زبردست ہے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے انسان محتاج ہے ہر انسان دوسرے انسان محتاج ہے اور اللہ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ اسی سے ہی قدرت کا سسٹم چل سکتا ہے بعض کی طبیعتوں میں یہ رکھا کہ وہ صفائی ستھرائی میں خوش ہیں بعض کی طبیعتوں میں یہ رکھا کہ وہ تعمیر کرنے میں مزدوری کرنے مستری کا کام کرنے میں خوش ہیں بعض کی طبیعتوں میں یہ رکھا تعلیم کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے ہر انسان کی طبیعتوں مزاجوں میں اللہ نے اختلاف رکھا اور ہر ہر کام کے ساتھ اس کی انس اور محبت پیدا کر دی تب یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے ہر انسان ہاں بڑے سے بڑا ہو دنیا کا اول نمبر مالدار ہو وہ دوسرے کا محتاج ہے صرف ایک ذات ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ذات کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے وہ الواحد اللہ تعالیٰ حق و باطل کے سمجھنے سمجھانے کے لحاظ سے ایک بڑی آسان سی اور اچھی سی مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو جب پانی برستا ہے زیادہ بارشیں آ جاتی ہیں جب تو سیلابی شکل بن جاتی ہے جیسے آپ بنی ہوئی تو جہاں جہاں پانی نے بہنا ہوتا ہے اس سے ہٹ کر سیڈوں میں بھی بہنے لگ جاتا ہے پھر وہاں سے خس و خاشات گند مند وغیرہ سارا اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہے پانی گندا ہوتا ہے جب زیادہ بہتا ہے ادھر ادھر ٹکریں لگاتا ہے تو وہ خس کے تن کے اور پانی کے وہ گند سے جھاگ سی بن جاتی ہے زبد مسلو پانی کے اوپر ایک جھاگ سی بن جاتی ہے اسی طریقے سے جو زیورات بنائے جاتے ہیں یا جو لوگ برتن بناتے ہیں پتل کے یا اس طرح تو جب زیورات کو وہ بنایا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی بہت زیادہ وہ اوپر جھاگ کھلی ہوئی ہوتی ہے وہ سنارے کی توربین سے ہی اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کون سا ٹانکہ لگانا ہے اور کون سا توڑنا ہے اوپر بہت بڑی جھاگ بنی ہوتی ہے سنارے کے کام میں یا برتن بنانے والوں میں لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ جو سنارے کے کام میں جو اس زیور کے اوپر جھاگ بنی ہوئی ہوتی ہے وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے اور نیچے جو ہے وہ اصل زیور وہ رہ جاتا ہے جس طریقے سے کہ وقتی طور پر سیلاب آیا اور بہت زیادہ مند اس نے اور جھاگ اوپر اس کے جمع ہو گئی تھوڑی عرصے میں وہ جھاگ وہاں خشک ہو جائے گی اور پانی اپنی لائن کے اوپر آ جائے گا جو اصل چیز ہے پانی جو ایک ضرورت کی چیز ہے پانی وہ اپنے مطلب میں رہے گا وہ ختم نہیں ہوگا بہنے لگ جائے گا جھاگ اوپر سے جو اٹھی تھی وہ ختم ہو جائے گی اسی طریقے سے سنارے کا وہ سونا باقی رہ جائے گا لیکن اس کے اوپر جو گن بند وہ جھاگ بنی تھی وہ جو کھوٹ تھا وہ جھاگ کی شکل میں ختم ہوتا ہے وہ جھاگ ختم ہو جائے گی بے آئین ہی اسی طرح اللہ پاک کی طرف سے جو قانون نازل ہوا جو قرآن نازل ہوا جو پیغمبر آئے اس بات کو سمجھانے کے لیے وہ چیز اصل حقیقت والی چیزیں ہیں رولا مشرقین مکہ کا کبھی کس کافر کا کبھی کس گروہ کا یہ ہوتا رہتا ہے یہ جھانگ کی ماند ہے آپ لوگ خود دیکھ لو گے کہ جھاگ ختم ہو جائے گی جو شرک اور رسوم کی جو جھانگ ہے وہ مان پڑ جائے گی اور اصل توحید اور رسالت کا پیغام یہ پھیلتا جائے گا یہی ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے ایک نا کا ساتھی ساتھ شریک ہونے لگ گئے ہجرت کے وقت چند سو ساتھی ساتھ تھے تو وہ جنہوں نے نکالا تھا یا اتنی بڑی جنگیں ہوئیں مار کٹائی وغیرہ یہ سارا کچھ ہوا جو مدینہ طیبہ میں آپ آ گئے وہ جھاگ ساری ختم ہو گئی جو باقی رہ کچھ گئے تھے تو فتح مکہ کے موقع پر گرفتار ہو گئے وہ جھاگ تھی کفر کی شرک کی فرقہ ازالہ کی اور اصل علم جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا وہ توحید و رسالت وہ باقی رہا اس وقت اور اب بھی باقی ہے مختلف موسموں کے سیلاب اسلام کے اوپر آتے رہے فرقہ قید کے مختلف طوفان بھی اسلام کے اوپر آتے رہے اسلام اپنی اصل حقیقت اور جوانی کے ساتھ نشو و نما پاتا رہا اور وہ جھاگیں عارضی طور پر جو ہم موسم میں آتی رہیں وہ ختم ہوتی رہیں یہ اللہ پاک نے مثال دی ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل دیکھو اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال دیتا ہے یوں فاما الزبد فیذهب جفا وہ جو جھاگ ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے واما ما ينفع الناس فيمكث في الناس جو کو فائدہ دینے والی چیز ہے وہ سونا یا پانی وہ باقی رہتا ہے اللہ اس سے لوگ سمجھ سکتے ہیں مثال جو اللہ نے پیغام بھیجا ہے وہ اصل ہے اس کے اوپر جو رسم و رواج یہ جھاگ ہوتی ہے وہ عارضی طور پر رولا بہت ہوتا ہے شور بھی بہت ہوتا ہے جس جا دریا میں پانی بہت ہوتا ہے وہ دریا آرام سے بہتا ہے دوستو جس میں تھوڑا ہوتا ہے وہ شور زیادہ کرتا ہے للذین استجابوا لربہم لذینہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کی بات کو مانا ان کے لیے بلائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی بلائی ہے جس نے دنیا میں نیکی اختیار کی اللہ پاک اس کو سکون کی زندگی دنیا میں بھی دیتا ہے حضرت عبد القادر جلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو سنیچر کے اس والی نے جو مرید ہو گیا تھا نا تو اپنی سلطنت اس والی نے شیخ عبد القادر جلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو لکھ دی تھی انہوں نے جواب میں پھر دو شعر لکھے تھے شیخ عبد القادر جلانی نے کہ اللہ نے مجھے جو نیم شبی میں تہجد کی دولت عطا کی ہے آپ سلطنت سے یہ سلطنت مجھے بہت بڑی عطا کی گئی میں نہیں لیتا آپ کی وہ سلطنت اللہ نے مجھے اپنی یاد کی جو یہ توفیق عطا کی یہ سب سے بڑی سلطنت ہے تو دنیا کی زندگی میں بھی نیک شخص کو اللہ پاک بھلائی عطا کرتا ہے جو جتنا اسلام سے قریب ہوگا وہ اتنا پرسکون ہوگا اور جو جتنا جتنا دور ہوگا اتنا اتنا اس کو بے سکونی ہوگی اور جو حصہ اس کا اسلام کے ساتھ متعلق ہے اتنا سکون وہ نصیب پائے گا لیکن جو پورا داخل ہو جائے گا اس کی پوری زندگی دنیا کی سکون میں اور آخرت تو ہے ہی سکون کی وہ لذین لہو لہو اللہ جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا آخرت میں حساب کے وقت جب پھنس جائیں گے ان کے پاس بال فرض اگر پوری روئے زمین بھری ہوئی ہو سونے کے ساتھ تو وہ اپنی جان کو چھڑانے کے لیے پورے روئے زمین کا بھرا ہوا سونا بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ جان ہماری چھوٹ جائے لیکن وہاں تو سونا نہیں ہوگا وہاں کا سونا وہاں کی چاندی یا سرمایہ وہ انسان کا ایمان اور عمل صالح ہے وہ اگر ہے تو کام آئے گا فرمایا یہ لوگ جنہوں نے بات کو نہیں مانا ان کے لیے برا حساب ہوگا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ سمجھ نصیب